متفرق سنتیں نمبر ایک کیلولا کرنا یعنی دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے لیٹ جانا خواہ نیند آئے یا نہ آئے نمبر دو سرکہ استعمال کرنا فائدہ حدیث کی روح سے سرکہ مستقل سالن ہے لہذا جس گھر میں سرکہ ہو اس میں مزید سالن کی ضرورت نہیں نمبر تین شام ہو جانے کے بعد بچوں کو باہر نہ نکلنے دینا وضاحت حدیث میں ہے کہ شام کے بعد شیطان کا لشکر زمین پر پھیلتا ہے اگر بچوں کو کسی ضرورت سے باہر نکلنا ہو تو انہیں یہ دعا پڑھ کر نکلنے کی تاکید کی جائے بسم اللہ توکل تو باللہ ترجمہ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے بچے خود نہ پڑھ سکیں تو بڑے یہ دعا پڑھ کر ان کے ساتھ نکلیں انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے وہ شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے نمبر چار تکیہ استعمال کرنا وضاحت متعلق تکیہ کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے البتہ اگر کوئی مزید سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ایسا تکیہ استعمال کرے جس میں کسی درخت بالخصوص کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو تو وہ زیادہ موجب اور اثر و ثواب ہے نمبر پانچ مد کے لیے ساڑھے چار ماشا کی مقدار چاندی کی انگوٹھی پہننا وضاحت اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہننا مت کے لیے جائز نہیں اسی طرح ایک سے زائد انگوٹھیاں پہننا بھی ناجائز اور خلافت خلاف شریعت ہے نمبر چھ دینی لحاظ سے کسی بڑی شخصیت کے آنے پر تعظیمن کھڑا ہونا فائدہ لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں نمبر سات کسی مجلس میں جانے کے بعد جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا وضاحت لیکن اگر وہاں جگہ نہ ہو تو مجلس میں پہلے سے موجود لوگوں کے لیے مصنون یہ ہے کہ وہ ذرا سا مل کر بیٹھ جائیں اور آنے والے کے لیے جگہ بنا دیں نمبر آٹھ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے قبل صاحب خانہ سے اجازت لینا وضاحت اجازت لینے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے باہر السلام علیکم کہیں پھر اجازت مانگیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ دوسری اور تیسری دفعہ بھی اسی طرح اجازت مانگے اگر اب بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں نمبر نو عشاء کے بعد جلد سونا اور صبح جلد بیدار ہو جانا نمبر دس صبح وقت بوقت تحجد موت کی بانگ سن کر اٹھنا نمبر گیارہ ہر ہفتے ورنہ پندرہ دن بعد ناخن کاٹنا وضاحت ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں اس بارے میں جو بعض روایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے بعض کتب میں یہ ترتیب درج ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چنگلیاں سب سے چھوٹی انگلی تک لے جائیں پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی سے لے کر کے انگوٹھے تک لے جائیں اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں لیکن یہ ترتیب کسی حدیث سے ثابت نہیں کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر اس ترتیب کو مصنون نہ سمجھیں نمبر بارہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا نمبر تیرہ ضرورت سے بازار جانا اور خرید و فروخت کرنا نمبر چودہ ایک دام میں فروخت کرنا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خریدنا چاہو تو وہ دام لگاؤ جو تم دینا چاہتے ہو اور وہ دے یا نہ دے اسی طرح جب فروغ کرنا چاہو تو وہی بھاؤ کہو جو تم چاہتے ہو خواہ ملے یا نہ ملے نمبر پندرہ ہدیہ قبول کرنا وضاحت ہدیہ خوشی اور محبت و الفت کی زیادتی کے لیے پیش کیا جاتا ہے جس کا مقصد مسلمان کے خوش دلی اور اس کی دعا کا استحقاق ہے اور یہ مطلوب ہے کہ اسی وجہ سے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام ہدیہ سے خوش ہوتے اور اسے قبول فرماتے نمبر سولہ ہدیہ پیش کرنے والے کو ہدیہ دینا نمبر سترہ ہدیہ پیش کرنے پر یہ دعا دینا جزاک اللہ خیرہ فائدہ ہدیے کے بعض آداب یہ ہیں نمبر ایک ہدیہ مناسب پیدا ہو جانے کے بعد دینا بہتر ہے نمبر دو ہدیہ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی غرض سے خالی ہے نمبر تین ہدیہ دینے میں محدہ الہی جس کو ہدیہ دیا جائے کہ مزاج کی مکمل رعایت رکھی جائے نمبر چار ہدیہ دینے میں زیادہ تکلف نہ ہو بلکہ کم از کم مقدار میں بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے نمبر پانچ ہدیہ بصورت نقد دینا یہ حدیے کی سب سے بہتر صورت ہے کیونکہ اس میں ایک تو اخفا ہے دوسرا یہ کہ یہ نافع بھی زیادہ ہے اس لیے کہ نقد رقم سے ہر قسم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور اگر فی الحال کوئی ضرورت نہیں تو نقد رقم آئندہ ضرورت کے لیے بھی محفوظ رکھی جا سکتی ہے نمبر اٹھارہ گھوڑے اونٹ خچر اور گدھے پر سواری کرنا نمبر انیس بکریاں پالنا نمبر بیس بکریاں چرانا نمبر اکیس چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان سے مزہ کرنا نمبر بائیس بیوی سے مزاح کرنا نمبر تیئیس دل جوئی کے غرض سے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانا وضاحت بشرط کہ وہ جگہ ایسی ہو جس سے بے پردگی کا خطرہ نہ ہو نمبر چوبیس گوٹ لگا کر بیٹھنا یعنی گٹھنوں کو کھڑا کر کے سرین کے بل بیٹھنا جس میں پنڈیوں پر دونوں ہاتھوں سے ہلکا بنا لیا جائے یا ہاتھوں کے بجائے کمر اور پنڈیوں پر کپڑا لپیٹ لیا جائے بائدہ یہ توازے اور مسکنت کی نشست ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بھی اکثر اسے اختیار فرماتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بھی نمبر پچیس خوشبو کا استعمال کرنا نمبر چھبیس گھریلو کام خود انجام دینا نمبر ستائیس چمڑے کے موزے پہننا اور ان پر مزہ کرنا نمبر اٹھائیس بارش کے وقت کپڑے اتار کر بارش کی بوندوں کا اپنے بدن پر لینا نمبر انتیس اولاد سے محبت و شفقت کا اظہار اور اس کا بوسہ لینا نمبر تیس اپنے ذاتی گھریلو اور انتظامی امور میں سمجھدار اور دیندار لوگوں سے مشورہ کرنا نمبر تینتیس برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدلنا نمبر چونتیس قرآن مجید کی تلاوت خوشی الہانی کے ساتھ کرنا نمبر پینتیس دوسروں سے قرآن مجید سنانے کی فرمائش کرنا نمبر چھتیس رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرنا نمبر سینتیس رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور کرنا یعنی ایک دوسرے کو قرآن مجید سنانا نمبر اڑتیس گھروں میں مساجد جائے نماز بنانا نمبر انتالیس نوافل گھر میں ادا کرنا نمبر چالیس نیک عمل میں دوام اور ہمیشہ اختیار کرنا نمبر بیالیس بھولنے کے اندیشے سے انگلی وغیرہ میں کوئی نشان لگا لینا وضاحت پرانے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا اس کی جگہ اب یادداشت کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے اس زمانے میں چونکہ لکھنا پڑھنا کم تھا اس لیے یہ طریقہ عام تھا نمبر چوالیس اسلامی ماہ کا چاند دیکھنا بالخصوص انتیس شابان کو رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا نمبر چوالیس افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا نمبر پینتالیس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں اور عورتوں کا احتکاب کرنا مرد مساجد میں اور خواتین گھر کی جائے نماز میں احتکاف کا اہتمام کریں نمبر چھیالیس اعتکاف کی جگہ چادریں لٹکانا اور بستر لگانا نمبر سینتالیس ایام بھیز یعنی ہر اسلامی ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزہ رکھنا نمبر اڑتالیس عاشورہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ اور اس کے ساتھ نوی یا گیارہویں تاریخ کا روزہ رکھنا نمبر انچاس شوال کے چھ روزے رکھنا وضاحت شوال کے چھ روزے مسلسل رکھنے ضروری نہیں بلکہ پورے ماہ میں جس ترتیب سے چاہے رکھ سکتے ہیں نمبر پچاس اشرح ذی الحجہ کے روزے بالخصوص یوم عرفہ نوی ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنا نمبر اکیاون سفر و حضر میں آسا لاٹھی کا استعمال کرنا وضاحت حضرت حسن بصری رحمت اللہ آسا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں چھ خصوصیتیں ہیں نمبر ایک ابیا کی سنت نمبر دو صلحہ کی زینت نمبر تین منافقین کے لیے باعث غم نمبر چار دشمنوں پہ ہتھیار نمبر پانچ کمزور اور ضعیفوں کا معاون نمبر چھ زیاتی علامہ قطبی رحمۃ اللہ نے اس کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن کے پاس جب عصا ہوتا ہے تو اس سے شیطان بھاگتا ہے فاجر اور منافق اس سے خوف کھاتے ہیں نماز پڑھے تو قدلہ ہو جاتا ہے تھک جائے تو قوت کا باعث ہو جاتا ہے مزید ذکر فرمایا حجاج نے ایک آرابی سے جس کے ہاتھ میں آسا تھا پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا آسا ہے جس میں نماز کے وقت ستھرا بنا لیتا ہوں اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں سفر میں اس سے قوت حاصل کرتا ہوں اس کے سہارے سے چلتا ہوں چلنے میں اس کا سہارا لے کر قدم بڑھاتا ہوں اس کے سہارے نہر میں چھلانگ لگا لیتا ہوں گرنے سے محفوظ رہتا ہوں دھوپ دھوپ کے کے وقت کپڑے ڈال کر کر سائے سے بچتا ہوں اور اس طرح دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کہ کاٹنے والے کتے سے حفاظت کرتا ہوں نمبر چھپن جب بچوں کی عمر دس سال کی ہو جائے تو بھائی بہنوں کے بستر الگ کر دینا چاہیے نمبر ترپن نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد جانا نمبر چون رات رات کو سونے سے پہلے بیوی بیوی بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں سنانا اور ان سے خوش طبی کی باتیں کرنا نمبر پچپن سواری میں اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور اس کی واضح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا نمبر چھپن موسم کا پہلا اور نیا پھل آنکھوں اور پھر لبو یعنی ہوٹوں سے لگا کر یہ دعا پڑھنا اللہ کما ترجمہ اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں اس موسم کا پہلا پھل دکھایا اور عنایت فرمایا اسی طرح اس کا آخری پھل بھی دکھائیے اور عنایت فرمائیے گا اور پھر یہ نیا پھل پاس بیٹھے ہوئے کسی بچے کو دے دینا نمبر ستاون تیز رفتاری اور چستی کے ساتھ چلنا نمبر اٹھاون کبھی کبھار ننگے پاؤں چلنا نمبر انسٹھ عبرت موزت یا اہل قبرستان کے حق میں دعا کرنے کی نیت سے وقتاً فوقتاً قبرستان حاضر دینا نمبر ساٹھ جنازہ تیز قدموں کے ساتھ لے کے چلنا بہاوالا بہکی شعیب الامان ترمیزی شمائل قبرا بخاری و مسلم ابن ماجہ ترغیب زاد المیاد ele Sumaile é permitir.